متقی اور اعتدال پسند رہنما اگرچہ ہر علم کے کچھ عالم اور ماہر ہوتے ہیں لیکن مسلم نوجوانوں کے لیے یہ میری نصیحت ہے کہ وہ دین کا علم ان سکا علماء سے حاصل کریں جو علم کی وسعت تقوا اور میانہ روی کے جامع ہوں دینی علم کی اساس اور بنیاد کتاب و سنت ہے لیکن جو شخص کتاب و سنت کو سمجھنا چاہتا ہے وہ مفسرین کی تفسیروں سے شارحین کی شرحوں سے اور فقہ کی فقہ سے بے نیاز نہیں ہو سکتا انہی بزرگوں نے کتاب و سنت کی خدمت کی ہے اصول و فروغ مرتب کیے ہیں اور ہمارے لیے ایک عظیم دینی سرمایہ چھوڑ گئے ہیں اس سے اعراض وہی کر سکتا ہے جو نادان ہو یا فریب نفس میں مبتلا ہو بس جو شخص کتاب و سنت کے علم کا مدعی ہو اور علماء امت پر تعان بھی کرتا ہو اس پر دین کی تعلیم کے سلسلے میں اطمینان نہیں کیا جا سکتا اسی طرح جو شخص قرآن و حدیث کے دلائل کو نظر انداز کر کے علماء اور مختلف متداول فقہی مسلقوں کی کتابوں سے علم حاصل کرتا ہے تو وہ دین کی اصل بنیاد اور شریعت کے منبع و مصدر کو نظر انداز کر دیتا ہے کچھ علماء ایسے بھی پائے جاتے ہیں جو اسلامی علوم کی بعض شاخوں میں متخصص کی حیثیت رکھتے ہیں مثلا تاریخ فلسفہ تصوف لیکن ان کا تعلق کتاب و سنت سے براہ راست نہیں ہوتا تو ایسے علماء سے ان کے مخصوص فن میں استفادہ کیا جا سکتا ہے لیکن نہ یہ فتویٰ دینے کے اہل ہیں اور نہ ان سے دین کا علم حاصل کیا جا سکتا ہے اسی طرح ان میں کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو اپنی گفتگو اور تقریر میں جادو جگاتے ہیں جمہور سامعین کو متاثر کرنے اور دل کے تاروں کو چھیڑنے کی اچھی صلاحیت رکھتے ہیں لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ وہ علمی تحقیق کے میدان کے بھی سورما ہیں یہ تو وہ لوگ ہیں جو کھرے اور کھوٹے کو اصل اور نقل کو حقیقت اور خرافات کو گڑ مڑ کر دیتے ہیں بسا اوقات ان پر مسائل مشتبہ ہو جاتے ہیں اور بغیر علم کے فتوا دے دیتے ہیں خود بھی گمراہ ہوتے ہیں اور دوسروں کو بھی گمراہ کرتے ہیں اسی طرح کون سی بات کس مرتبے کی ہے یہ تعین مراتب کا مسئلہ بھی ان کے ذہنوں میں خلط ملط ہو کر رہ جاتا ہے اسی کے نتیجے میں یہ چھوٹی چیزوں کو بڑی اور بڑی چیزوں کو چھوٹی حقیر کو عظیم اور عظیم کو حقیر بنا دیتے ہیں اور ان کے اچھے اسلوب اور ساحرانہ خطابت سے مشہور سامعین یہ یقین کرنے لگتے ہیں یہ تو ان لوگوں میں سے ہیں جن سے علم اور مسائل حاصل کیے جا سکتے ہیں حالانکہ یہ بات کسی سے پوشیدہ نہیں ہے کہ واض و خطابت ایک فن ہے اور فک و تحقیق دوسرا فن ہے اور ہر وہ انسان جو ان میں سے کسی ایک فن میں مہارت رکھتا ہے ضروری نہیں ہے کہ وہ دوسرے فن میں بھی ماہر ہو نیز دین کا علم انہی عالموں سے حاصل کرنا چاہیے جو باعمل ہوں اور اسی کی تعبیر ہم نے تقوا سے کی ہے جس کی بنیاد اللہ کی خشیت ہے جو حقیقی علم کا فل ہے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے انما اللہ من العلماء فاتر آیت نمبر اٹھائیس حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے بندوں میں سے صرف علم رکھنے والے ہی لوگ اس سے ڈھرتے ہیں یہ تقوی اور خشیت ہی وہ چیز ہے جو عالم کو روک دیتی ہے کہ وہ اللہ کے نام سے کوئی بات بغیر علم کے کہے یا اپنے علم کو کسی نظام یا سلطان کی خدمت میں لگا کر اپنی آخرت کو دوسروں کی دنیا کے لیے فروخت کر دے اس دور میں جن لوگوں سے دین کا علم حاصل کرنا چاہے ان کے لیے تیسری لازمی صفت اعتدال ہے اور یہ اعتدال دین اسلام کا ایک امتیاز ہے ہمارا دور بھی عجیب ابتلا کا دور ہے اس دور میں علم سے نسبت رکھنے والے دو متقابل گروہوں میں بٹے ہوئے ہیں کچھ لوگوں میں افراد اور غلو کا رجحان پایا جاتا ہے تو کچھ لوگوں کے اندر تفرید اور دینی احکام کے تئیں ڈھیل کا رجحان پایا جاتا ہے اسی لیے حسن بصری رحمت اللہ علیہ کا ارشاد ہے کہ دین میں گلو کرنے والوں اور دین سے اعراض کرنے والوں کے باعث دین ضائع ہو جاتا ہے چنانچہ ان میں ایسے افراد پائے جاتے ہیں جو بعید نہیں کہ لوگوں پر ہر چیز کو حرام کرا دے دیں اور ان کے مقابلے میں کچھ ایسے افراد بھی پائے جاتے ہیں جو لوگوں کے لیے ہر چیز مباح اور جائز بنا دیتے ہیں ان میں وہ لوگ بھی پائے جاتے ہیں جو کسی متعین فقی مذہب کی تقلید کو واجب قرار دیتے ہیں اور اشتہاد کے دروازے کو بند کر دیتے ہیں دوسری طرف وہ افراد پائے جاتے ہیں جو تمام فقی مذاہب پر تعین کرتے ہیں ان کی کوششوں اور اشتہادات کو دیوار پر پھینک مارتے ہیں انہی لوگوں میں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو ظاہری نصوص کو اپناتے ہیں لیکن نہ مقاصد پر نظر ڈالتے ہیں اور نہ قواعد کا خیال رکھتے ہیں ان کے مقابلے میں وہ تعویل پسند ہے جو ہر نس کو آٹے کی لوئی بنا دیتے ہیں کہ جو معنی اور مضمون چاہے اسے ڈھال لیجئے حالانکہ علماء کی جو صنف مطلوب ہے اور جس پر اعتماد کیا جا سکتا ہے وہ صنف ہے جس کے اندر گلو اور آزاد روی کے مقابلے میں میانہ روی اور اعتدال پایا جاتا ہے جس کی عقل فقیحوں جیسی اور دل متقیوں جیسا ہو اور اسلامی تعلیمات کی روشنی میں عملی زندگی میں پائے جانے والے بگاڑ کو درست کر سکتا ہو نیز جو یہ فرق کر سکے کہ خواص کیا امید رکھتے ہیں کیا چاہتے ہیں اور عوام کی دشواریوں سے دوچار ہیں نیز وہ یہ بھی جانتا ہو کہ اختیار اور وسط کی حالت کے احکام اور ہے اور ضرورت کے احکام اور آسان طلبی اسے اتنا آگے نہ بڑھا دے کہ وہ حلال اور حرام کے درمیان حائل پردو ہی کو ختم کر دے اور نہ احتیاط کے نام پر اسے اللہ کے بندو کو سختیوں اور دشواریوں سے دوچار کرنا چاہیے حضرت سفیان سوری رحمۃ اللہ علیہ کو حدیث فقہ اور تقوی میں امامت کا مرتبہ حاصل ہے اللہ کی ان پر رحمت ہو ان کا ارشاد ہے سقہ علماء کی طرف سے ملنے والی رخصت علم ہے اب رہی بات شدت پسندی کی تو اس کے ماہر تو سبھی ہیں